السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنس مسکراتے پیارے پیارے ننے منے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں وہ ہے ارے رکیے پہلے آپ یہ تو دیکھ لیجئے کیا آپ کا تمام کام مکمل ہو چکا ہے اگر کام وقت پہ ہو جائے تو ہی اچھی بات ہوتی ہے ورنہ جو بے وقت ہو اس سے فائدہ نہیں ہوتا چلیے آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں اس کا بھی کچھ ایسا ہی نام ہے بے وقت کام کا انجام اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے اعجاز احمد فاروقی نے یہ آواز مسلسل آ رہی تھی ٹماٹر لے لو تین روپے کلو ٹماٹر لے لو تین روپے کلو لال ٹماٹر تین روپے کلو سونے ٹماٹر تین روپے کلو پھر نہیں ملیں گے ٹماٹر لے جاؤ ٹماٹر تین روپے کلو گھر سے لوگ ٹماٹر لینے کے لیے بیتابانہ نکل رہے تھے اور سبزی فروش سے ٹماٹر خریدتے جا رہے تھے سبزی فروش اپنی ریڈی پر آج صرف ٹماٹر ہی لیے ہوئے تھا یہی ٹماٹر کوئی دو مہینہ قبل بیس تیس روپے کلو بھی مشکل ملتے تھے اور اب ان کے دام ایسے گرے تھے کہ وہ تین روپے کلو بک رہے تھے گلنار بیگم اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھیں اور یہ آواز سن رہی تھیں ان کو بھی خیال آیا کہ ایک دو کلو ٹماٹر لینا اچھا ہی ہو گلنار کہنے لگیں اشفاق بیٹا ذرا ایک دو کلو ٹماٹر تو لے آؤ اشفاق کہنے لگا امی میں بھی نہانے لگا ہوں آپ یاسر سے کہیں وہ لے آئے امی نے یاسر سے کہا تو اس نے بھی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ شیف کر رہا ہے راجا سے کہیں وہ لے آئے اور جب راجا سے کہا گیا کہ وہ ٹماٹر لے آئے تو اس نے کہا بی بی جی میں ناشتہ بنا رہا ہوں تین چولہے جل رہے ہیں اگر میں ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو کوئی نہ کوئی چیز جل جائے گی راجا چولہا بند کر کے لے آنا اچھا بی بی جی نہیں راجا رہنے دو ناشتے میں دیر ہو جائے گی اچھا بی بی جی اب گلنار نے سلیمہ سے کہا ببلی ذرا کھڑے کھڑے ایک کلو ٹماٹر تو لے آؤ ببلی امی میں فون کر رہی ہوں کیسے جاؤں گلنار کہنے لگی تو پھر ٹماٹر کون لائے گا ٹماٹر کون لائے گا یہ سن کر بارہ سالہ جاوید نے کہا کہ اسے پیسے دیے جائیں تو وہ ٹماٹر لے آتا ہے لیکن اس کی امی نے کہا جاوید تم ٹماٹر نہیں لاؤ گے اس لیے کہ ریڈی والا ڈنڈی مارے گا اور کلو کی بجائے تین پاؤ ٹماٹر دے گا یہ سن کر جاوید چپ ہو گیا اب گلنار نے اپنے شوہر محسن کی طرف دیکھا ذرا ہمت کرو ٹماٹر لے آئے محسن میں ٹماٹر لے کے آؤں گلنار کہنے لگی جی ہاں کیوں اور کوئی جو نہیں لا رہا میں اخبار پڑھ رہا ہوں تو کیا ہوا ٹماٹر لے آئے پھر اخبار پڑھتے رہیے گا محسن کہنے لگا بھائی تم خود لے آؤ نا گلدار کہنے لگی واہ سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی آپ اخبار پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے اور میں تلاوت کرنا چھوڑ کر باہر ٹماٹر لینے جاؤں گلنار بیگم نے بہ تیرا کہا لیکن محسن صاحب معلوم نہیں اخبار سے کون سی خبر یا مضمون پڑھ رہے تھے کہ نہیں اٹھے یہ آٹھ بجے کی بات تھی نو بجے تک گھر میں صرف گلنار بیگم اور ملازم راجہ رہ گئے تھے باقی لوگ اپنے اپنے کاموں سے باہر جا چکے تھے کوئی دس پونے دس کے قریب راجہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو اس کو خیال آیا کہ ٹماٹر لے لینے چاہئیں اس کو اس بات کا بھی افسوس ہوا کہ آج کسی نے بھی بیگم صاحبہ کی بات نہیں مانی راجا گھر سے باہر نکلا کہ ٹماٹر لے آئے تو دیکھا کہ ریڑھی والا خاصا دور چلا گیا ہے اور گلی کے دوسرے سرے پر کھڑا ہے وہ ٹماٹر لینے وہاں تک چلا گیا راجا گیا تو کسی نے تلائی گھنٹی دی آواز سن کر گلنار باہر نکلی دیکھا تو دو لڑکے کھڑے تھے السلام علیکم وعلیکم السلام اشفاق صاحب کا گھر یہی ہے جی ہاں لیکن اشفاق گھر پر نہیں ہے لڑکا کہنے لگا جی وہ ہمیں معلوم ہے گلنار نے کہا پھر آپ کیسے آئے ہیں جی ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے دو کلو ٹماٹر بھیجے ہیں گلنار ہائے ہائے میں تو خود کلو ٹماٹر لے آئی تھی دونوں لڑکے گلنار بیگم کو دو کلو ٹماٹر دے کر واپس چلے گئے پندرہ بیس منٹ کے بعد راجہ بھی ایک کلو ٹماٹر لے کر آ گیا دوپہر ہوتے ہوئے سلیمہ کالج سے واپس آئی اور آتے ہی اپنی امی سے لپٹ گئی امی مجھے معاف کر دے میں سارا دن پچھتاتی رہی ہوں کیوں تم کس بات پر پچھتا رہی تھی سب میں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی اور ٹماٹر نہیں لائی تھی اب آتے آتے ایک کلو ٹماٹر لے آئی ہوں گلنار کہنے لگی لو یہ بھی ہونا باقی تھا آج تو ہمارا گھر ٹماٹر گھر بن گیا ہے ٹماٹر گھر کیا مطلب سلیمہ نے کہا گلنار نے سلیمہ کو بتایا کہ گھر میں پانچ کلو ٹماٹر آ چکے ہیں اور کہیں اس کے ابا محسن اور یاسر بھائی بھی آتے آتے ٹماٹر لیتے آئے تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو جائے گی اور ہوا بھی یہی کہ گلنار کی بات بالکل ٹھیک ثابت ہوئی محسن صاحب تو دو کلو ٹماٹر لیتے ہوئے آئے یاسر آیا تو ایک کلو ٹماٹر لیتا ہوا آیا پچھلے پہر کی چائے پیتے وقت ہر ایک کو ہر ایک کی کاروائی کا علم ہو گیا تھا اور اب کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آٹھ کلو ٹماٹروں کا کیا کیا جائے فریج میں تو اتنی ہی چیزیں رکھی تھیں کہ وہاں بمشکل ایک کلو ٹماٹر رکھنے کی گنجائش نکل سکتی تھی باقی سات کلو ٹماٹروں کا کیا کیا جائے ہر ایک کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور ہر ایک پچھتا رہا تھا کہ ان ٹماٹروں کا کیا کیا جائے ہر ایک اپنی کوتاہی نالائقی محسوس کر رہا تھا اب وہ ایسی باتیں کر رہے تھے جاوید کہنے لگا امی جان اگر آٹھ کلو آم ہوتے تو مزہ آ جاتا راجا اگر آٹھ کلو آلو ہوتے تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا سلیمہ اگر یہ آٹھ کلو بیسن ہوتا تو پکوڑے تل تل کر کھاتے یاسر اور اگر یہ آٹھ کلو کھجوریں ہوتیں تو کیا بات ہوتی اشفاق کہنے لگا اگر یہ آٹھ کلو انگور ہوتے تو میں انگوری سرکہ بنوا لیتا گلنار کہنے لگی اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی یہ کام وقت پر کر دیا ہوتا ہے ٹماٹر ہمارا منہ نہ چڑھا رہے ہوتے گلنار کی بات سن کر سب نے چپ سادھ لی کچھ دیر بعد جاوید بولا میرا میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے وہ کیا بیٹا ہمیں چاہیے کہ ان ٹماٹروں کے سڑنے کا انتظار کریں اور پھر ان خراب ٹماٹروں سے ان لوگوں کی خاطر توازو کی جائے جو آئندہ وقت پر کوئی کام نہ کریں یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم اب پتہ نہیں کہ گلنار بیگم کے گھر والوں نے آٹھ کلو ٹماٹروں کا کیا کیا جو بھی کیا ہو آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت پہ کام نہ کرنے پہ صحیح وقت پہ کام نہ کرنے پہ آپ کے گھر بھی اتنے ٹماٹر جمع ہو جائیں اور آپ سر پکڑ کر بیٹھے رہیں کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ